ایوب نے بیان کیا کہ ہم سے اکرما نے کہا تمہیں میں چند چھوٹی باتیں نہ بتا دوں جنہیں ہم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشق کے منہ سے منہ لگا کر پانی پینے کی ممانعت کی تھی اس سے بھی آپ نے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی وغیرہ گاڑنے سے روکے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ستائیس